قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں